لیکن ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کبھی کبھی کچھ لوگ جو حج پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کس سے پوچھیں اور کیا پوچھیں کوئی ایک سٹریچ میں ہمیں ایسی باتیں بتا دیں کہ جس کی وجہ سے ہم پھر وہاں مطمئن ہو کے اپنے ریچولز کو ادا کر سکیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس موقع پہ تھوڑی سی بات اسی اینگل سے کریں گے کچھ عام درپیش آنے والے مسائل اور حج اور عمرے کا جو ایک مصنون طریقہ ہے اس کو ہم اس انداز میں یہاں ذکر کریں گے کہ جس کے اندر کوئی بھی اگر اس بات کو سن لیتا ہے تو بعد میں اس کو عمل کرنا آسان ہو جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ترتیب کے ساتھ چلیں گے تو سب سے پہلے تو بات ہے کہ حج اور عمرے کا جو حکم ہے اس کی اہمیت کیا ہے حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں حکم دیا تو اس کے اوپر بات ہو چکی ہمارے پچھلے سیشن میں تربیت ہے یہ حج کی اسلام کے اندر حیثیت کیا ہے اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بن السلام و علیہ خمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اور ان پانچ چیزوں میں ایک چیز حج البیت حج بیت اللہ ہے تو لہٰذا حج فرض ہے یعنی اگر کوئی حج کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا پھر حج زندگی میں ایک بار فرض ہے مسند احمد ابی دعود اور مستدرک حاکم کی روایت ہے الحج مرتن فمن زادہ فہو تتو حج ایک بار ہے جو اس سے زائد کرے گا تو یہ نفل ہے کیا پتہ چلا ایک کرنا کافی ہے کفایت ہو جائے گی لیکن اگر کوئی زیادہ کرنا چاہے تو کیا منع ہے نہیں پسندیدہ ہے لیکن اگر انسان ایک بھی نہیں کرتا تو اس کی پکڑ ہوگی ایک بڑی ہی خوبصورت روایت آپ کے سامنے رکھوں گی اور مجھے امید ہے کہ بہت ہی کم آپ کی نگاہوں سے یہ گزری ہوگی لیکن صحیح صنعت ہے یہ ابن حبان اور سنن بہکی کی اور وہ کیا ہے آپ اللہ عز و جل سے روایت کرتے ہیں یعنی حدیث قدسی ہے ان ابدن جس بندے کو میں نے جسمانی صحت اور روزی میں وسعت دی ہے اور وہ پانچ سال گزرنے کے بعد بھی میرے پاس نہیں آتا تو وہ محروم ہے یعنی مفہوم کیا ہے کہ ہر پانچ سال کے بعد تکرار مستحب ہے اس روایت کو اگر ہم صحیح مانیں تو اس کی بنیاد میں مراد کیا ہے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی مال دیے اسباب پورے ہیں تو پھر جانے میں کوئی حرج نہیں خوشی سے جانا چاہیے جتنا جس کے گھر آنا جانا لگ جاتا ہے اتنا ہی اس کے ساتھ تعلق اچھا ہوتا ہے آپ نے کبھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی اپنے تعلقات میں بہت سارے لوگوں کو آپ جانتے ہیں لیکن پھر کسی کے پاس کافی عرصہ تک آپ نہیں جاتے نہ وہ آپ کے گھر جاتا ہے نہ آپ اس کے گھر میں جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ایک پردہ سا نہیں آنے لگتا دراڑ پڑتی ایسے لگتا ہے کہ نہیں تعلق کمزور ہے پھر کبھی دوبارہ بحال ہوتا ہے آپ جاتے ہیں پھر وہ آتے ہیں پھر آپ بلاتے ہیں پھر وہ بلاتے ہیں تو تعلق بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں لیکن حقیقت ہے کہ اللہ کے گھر میں جا کے جو اللہ تعالیٰ سے قرب اور انسیت محسوس ہوتی ہے وہ انسان کے ایمان میں اضافے کا سبب ہے تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ انسان گاہے بگاہے وہاں جاتا رہے اس پہ میں یہ بھی کہوں گی کہ عموماً سمر میں یا ونٹر میں ٹرپس پہ لوگ جاتے ہیں فیملیز کی بیس پہ بچوں کو سیر کروانے کے لیے گھمانے کے لیے تو اگر ہم شروع سے اپنی تربیت کا یہ انداز اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے اگر ہمارے ٹرپس عمرہ یا حج کے ہوں کبھی اسپیسیفکلی ایک جگہ کی نیت کر کے جائیں بچوں کو بتائیں کہ چلیں اس دفعہ مدینہ منورہ رکیں گے وہاں کی جگہوں کو دیکھیں گے یا اللہ کے نبش وسلم کی مدنی دور کو وہاں جا کے ڈسکس کریں گے پھر اسی طرح ایک کبھی ایک موقع پہ آپ مکہ مکرمہ کے بارے میں جا سکتے ہیں خود تاریخ کا مطالعہ کر کے جائیں سیرت کی بک اپنے ساتھ لے کے جائیں اور وہاں جا کے پھر اللہ کے نبِ و کے مکی دور کی باتیں کہانیاں سٹوریز وہ ساتھ ہوں تو بچوں کو سنائیں یقین کریں کہ اگر آپ اچھی طریقے سے پریزنٹ کر دیں گے آپ کے بچے جو ہیں وہ ڈزنی لینڈ اور دوسری جگہوں کی سیر کو بھول جائیں گے یہ ہم ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو بچوں کی بہترین تربیت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر وہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہم ذہن سازی کرتے ہیں شروع سے ملان ایسا رکھیں ہاں لیکن بات یہ کہ دین کو اس طرح کا اگر ہم رکھتے ہیں کہ بس یہ ایک زبردستی کا دین ہے اور یہ ہو گیا تو یہ گناہ ہے یہ کرو گے تو یہ ہوگا اتنا ڈرا دھمکا کے لے کے جانا پابندیاں سے بتانا تو ایسی بات نہیں درست ہوتی بچوں پہ پابندی ویسے بھی نہیں ہوتی پابندیاں تو بڑوں کے لیے ہیں تو لہٰذا حج یا عمرے کی نیت سے وہاں جانا بچوں کے ذہن میں شروع ہی سے اللہ کے نبِ سلم کی اور آپ کے ساتھیوں کی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا پھر اسی طرح ایک اور چیز اس کے بارے میں کیا ہے کہ حج تو فرض ہے لیکن عمرہ سنت ہے اور سنت واجبہ ہے وہ عطم الحج جب العمرت للہ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو ون نائنٹی سکس آیت میں آپ پڑھ چکے سورہ بکرا کی تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حج تو کریں لیکن عمرہ بھی کریں لیکن کوئی عمرہ نہیں کرتا تو اس کا گناہ نہیں ہے پھر اسی طرح ایک موقع پہ اللہ کے نبص و سلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے پوچھا میرا باپ بوڑھا ہے حج اور عمرے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی سفر کر سکتا ہے تو پھر آپ نے کیا فرمایا یہ آپ بھی غور سے سنیے گا حج ان ابی کا وا تمیر یہ ترمزی کی روایت ہے کہ تو اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر اس کو کہتے ہیں حج بدل یعنی اگر کوئی نہ کر سکے تو دوسرا اس کی طرف سے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی چیزیں رکھ دیں کہ جس کی وجہ سے مشکلوں میں آسانیاں پیدا ہو گئیں پھر اسی طرح حج اور عمرہ کب واجب ہوتا ہے اس کی کیا شرائط ہیں کس کس پہ واجب ہے تو اس کے لیے اسلام نے جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں وہ چار ہیں سب سے پہلی شرط ہے حج عمرہ واجب ہونے کی اسلام اس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں ہم دوسری چیزوں سے شروع کرتے ہیں اسلام کیونکہ غیر مسلم سے اللہ تعالیٰ حج یا عمرے کے مطالبے نہیں کرتا اس لیے کہ اسلام ہی انسان کے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے تو لہٰذا اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ انسان مسلمان بھی ہو یہاں میں چھوٹی سی بات کہوں گی تھوڑی سی شاید تکلیف دہ بات ہے لیکن ضروری ہے میرا فرض ہے کہ بعض دفعہ ہم حج اور عمرے پہ جانے کے لیے تو بڑے بے چین ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے عقیدوں پہ غور نہیں کرتے اگر کہیں شرک میں مبتلا ہیں اگر دین میں رکھنے ہیں بدعت کے نام پہ کچھ ایسے کام کیے ہوئے ہیں تو شاید وہ حج پہ کیا ہوئی محنت ضائع ہو جائے وہ لگا ہوا مال ضائع ہو جائے تو سب سے پہلے حج کے لیے جانے سے اپنے عقیدے کی صلاح ضروری ہے اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ جو ساتھی ارادہ کر رہے ہیں حج پہ جانے کا عمرے پہ جانے کا نیت تو فوراً کر لیں اس لیے کہ وقت کا نہیں پتہ کب آ جائے لیکن تیاریوں میں جہاں اپنے باقی چیزیں تیار کرنی ہیں کیونکہ میں نے لوگوں کو تیاریاں کرتے ہوئے دیکھا ہے سوٹ کیس تک نئے خریدتے ہیں چپلیں تک نہیں خریدتے ہیں جوتے تک نئے خریدتے ہیں شاید اس خیال میں کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو پہلی پہنی ہوئی چیزیں نہ رکھیں دیکھیں یہ بھی ایک ہی ہوگی ان چیزوں سے زیادہ اگر اس سے پہلے توحید کے موضوع پہ ایک چھوٹی سی کتاب پڑھ لیں جو بالکل ٹو دی پوائنٹ آپ کو بتا سکے کہ عقیدے کی کوئی کمی کمزوری تو نہیں تو اس کے اوپر یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں آپ کو ایک کتاب جو ہے وہ ریکمینڈ کر سکتی ہوں جس سے آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنے عقیدے کا محاسبہ کر سکتے ہیں بس آپ دیکھیے کتاب و توحید جو اقبال کے لانی صاحب کی آپ اس کو بھی صرف پوائنٹس کو ان کے دیکھ لیں تو بھی واضح ہو سکتی ہے بات پھر اسی طرح آپ اسلامی عقائد کے نام پہ ایک کتاب ہے جو انشاءاللہ اب آپ کے پاس شروع ہونے والی ہے وہ اس قسم کی کتابیں پھر اس طرح تقویت الایمان ایک کتاب ہے شاہ اسماعیل شہید صاحب کی کیونکہ بعض دفعہ ہمارے عقیدوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا میں سچ کہتی ہوں کہ میں جب تک ان کتابوں کو ڈیپتھ سے نہیں پڑھا تھا تو سوچتے تھے ہم لوگ کہ ہم تو خاندانی مواحد ہیں ہمارا نام تو فلاں فلاں خاندان کے ساتھ ہے ہمارے عقیدوں میں کہاں خرابی ہوگی لیکن جب کتابیں پڑھتا ہے انسان صحیح چیز سامنے آتی ہے تو محسوس ہوتا ہے تو بہرحال یہ ایک آپشنل چیز ہے اگر آپ کو فائدہ دے تو اپنی پریپریشن کی چیزوں میں ایک لسٹ بناتے جائیں ساتھ ساتھ کہ آپ نے حج کا سفر کیسے شروع کرنا ہے تو شوق تو پیدا رکھ کرنا ہی ہے جس پہ ہماری پیچھے بات ہو چکی لیکن ساتھ ساتھ تیاری میں جانے سے پہلے ایک دفعہ توحید کے موضوع پہ ایک چھوٹی سی کتاب پڑھ لیں پھر اسی طرح دوسری چیز سنت ایک چیز میں ہر ایک کو ریکمینڈ کرتی ہوں جو بھی حج یا عمرے پہ جانا چاہتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ بہت ہی بہتر ہے کہ آپ سیرت النبی پہ ایک کتاب پڑھ کے جائیں یا کم از کم ساتھ رکھیں اور سفر کے دوران وہاں پڑھیں ہمارے ہاں عموماً عبادت کے نام پہ خالی قرآن پاک پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا کافی سمجھا جاتا ہے اور علم کو نہیں سیکھنا چاہتے حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ حج کے سفر کو علمی سفر بناتے تھے اور وہاں جا کے سیکھتے تھے ایسی باتوں کو اور دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے ذہن کی نشو و نما کریں تو لہٰذا سیرت نبی کے اوپر ایک کتاب پڑھ کے جائیں تاکہ جن گلیوں اور جن در و دیوار پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں اور وہاں جو سیکھیں گے وہاں پہ آپ کو اللہ کے نبِ وسلم کے عکس بھی نظر آئیں ہم جب تک کسی ماحول کے رہنے والوں کو اور وہاں کام کرنے والوں کو نہیں جانتے تو ہم اس چیز کو صحیح طرح سے انجوائے نہیں کر سکتے تو سیرت کے بارے میں بھی آپ رکھیں پھر ایک اور چیز اگر حج یا عمرے پہ آپ جانے کی نیت میں ہیں حج پہ تو اس سے پہلے جو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے حقوق العباد کی طرف ایک نگاہ ڈال لیں کہیں کسی کی حق تلفی تو نہیں کی ہوئی کہیں کسی کا کوئی لین دین تو نہیں قرض مال ایسی چیزیں کوئی لائبلٹیز ہیں اس کو ادا کیجیے کیونکہ یہ پریپریشنس ہوں گی تو آپ کا کام اچھا ہوگا قطع تعلق ہی تو نہیں اس کو صحیح کیجیے کیونکہ قات رحم کی عبادت قبول نہیں ہوتی پھر اپنے مال کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میرے سورس آف انکم میں کوئی ایسی چیز ڈھکی چھپی تو نہیں آ گئی جو مجھے نہیں پتا لیکن ایسا نہ ہو کہ میری ساری محنت رائے گاہ ہو جائے بعض دفعہ ہم جانے کے شوق میں کئی غلط کام بھی کر دیتے ہیں ان سب سے بچنا ہے یعنی ایک اوور آل قسم کا انسان اپنا جائزہ لے لے اور پھر اپنی اصلاح کی نیت سے ان کاموں کو شروع کرے اور پھر اس کے بعد باقی تیاریاں ہوں گی تو دوسری چیز جو حج اور عمرے کے واجب ہونے کی شرطوں میں ہے وہ کیا ہے عاقل عقل ہو اس لیے کہ جو مجنون ہے پاگل ہے جس کو بیچارے کو اپنی ہوش نہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا کہ وہ کرے تو اس طرح وہ تمام لوگ جو ذہنی طور پہ مفلوج ہیں تو پھر اگر وہ حج یا عمرہ نہیں کر پاتے تو انشاءاللہ اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے تیسری شرط ہے بالغ خونا بلوغت سے ہی انسان کے اوپر دین کے فرائض جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں اللہ کے نفس وسلم نے فرمایا القلم روفی القلم تین شخص ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا یعنی مرفول قلم ہے مراد کیا ان کے گناہ اور ثباب نہیں لکھے جاتے کون مجنو افاقہ ہونے تک جو مینٹلی ایسا ہے کہ اس کو ہوش نہیں تو جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے سویا ہوا بیدار ہونے تک اور نابالغ بالغ ہونے تک بعض دفعہ لوگ بچوں کو حج کرواتے ہیں بہت اچھی بات ہے کروانا چاہیے اور بلکہ بچوں کے ساتھ ہی ایسے ٹرپ ہونے چاہیے آپ ان کو کروائیے ان کے دل میں ایک محبت ڈالے لیکن بالغ ہونے کے اوپر ان کا حج واجب ہوگا بعض لوگ ایک عجیب شوشہ چھوڑتے ہیں ساتھ ساتھ میں ایسی چیزوں کی بھی رہنمائی کرتی جاؤں گی تاکہ ہم نے لوگوں سے سنی سنائی باتوں کو جو شریعت بنایا ہوا ہے اس سے بھی اپنی جان چھڑا سکیں کیونکہ کتابیں پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی لوگ پہلے سے ہمیں اس قسم کے فتوے دینے لگتے ہیں انہی میں سے ایک فتویٰ جو لوگوں کی زبانوں سے سنا ہوا ہے کہ بچوں کو اگر بچپن میں حج کرا دیں تو پھر بڑا ہو کے فرض ہو جاتا ہے لوگ اس ڈر سے نہیں کراتے تو حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے جس پہ فرض ہے وہ فرض ہے اور آپ بچپن میں کروائیں کہ نہ کروائیں ٹھیک ہے چوتھی چیز ہے استطاعت الیہ سبیلا صورت عال عمران کی آیت نمبر 97 میں آتا ہے کہ جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو استطاعت میں پھر سفر کا خرچ اور سواری کا انتظام یہ سب چیزیں آتی ہیں اور پیچھے سے گھر والوں کے لیے چھوڑنا کفالت کا ان کا نظام یہ جو ہے لازم ہے اس کے اندر یعنی اگر کسی کے پاس آپ دیکھیے کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچ ہے لیکن سواری کا انتظام نہیں اور وہ پیدل بھی نہیں چل سکتا یا سفر کا انتظام ہے مگر راستہ محفوظ نہیں جان و مال کا خطرہ ہے تو اس صورت میں بھی پھر حج اس پہ فرض نہیں ہوگا یہاں میں ایک آپ کو روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ اسلام کا نظریہ کتنا خوبصورت ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر کتنا توازن ہے ہمارے ہاں بعض لوگ گھر اور بیوی بچوں کی ضروریات سے فارغ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو صرف اس شوق میں کہ اللہ کا دین پھیلانا ہے اور تبلیغ کرنی ہے لوگوں کے لیے تو وہ پھر ان ذمہ داریوں کو چھوڑ کے صرف دوسروں کی خدمت کے لیے نکل جاتے ہیں تو یہ حدیث اس چیز کو بھی واضح کرتی ہے کہ جب تک گھر والوں کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرنے کا کوئی پراپر انتظام تو حج پہ نہیں جا سکتے تو پھر باقی سفر تو بات کی بات ہے ٹھیک ہے انسان جیسی کوشش کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسباب اس کے لیے بنا دیتا ہے لیکن اس میں ایک خاص طور پہ مرد کے لیے بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے سیکھنے کی کیا رجا القوام النسا کہ مرد تو گھر والوں کے اوپر ایک قوام ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک سوال جو آج کے دور میں بہت ہی اٹھتا ہے اور وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں سب کچھ اللہ نے ان کو دیا اس کے باوجود بھی وہ حج کا ارادہ نہیں کرتے قصد نہیں کرتے بعض بہنیں دیکھا گیا ہے کہ پریشان ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ہم شوہروں کو کیسے کہیں بعض شوہر بیچارے ایسے ہیں کہ وہ جانا چاہتے ہیں لیکن بیویاں نہیں جانا چاہتیں بعض دفعہ ایک اور عذر ہمارے ہاں بہت ہی مشہور ہے جس کو میں عذر لنگ کہوں گی کہ جی جوان بچیاں ہیں پہلے ان کی شادی کر لیں بچوں کو پڑھا لیں ذرا بچوں کی جاب لگ جائے اچھا یہ پیسہ جو ہم نے اس میں لگانا ہے ہم اس میں کر لیں تو اب جو بات میں آپ کے ساتھ کروں گی امید ہے کہ ایسے تمام ساتھی جو ابھی تک حج کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوئے تو آپ پھر ان کو یہ احادیث سنا سکتی ہیں تاکہ پھر ان کے اندر بھی جذبہ بڑھے اس چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطل العمالی ایمان باللہ و رسول ہی ثم جہاد فی سبیلہ ثم حج مبرور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اعمال میں افضل عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے پھر اس کے راستے میں جہاد کرنا پھر گناہوں کی آلودگی سے پاک ہونا اور اچھائیوں سے بھرپور حج کا درجہ ہے یعنی اگر آپ نے دیکھا ترتیب کیا ہے پہلے ایمان باللہ پھر ایمان بن رسول پھر جہاد اور پھر حج مبرور تو کتنا اوپر اٹھا دیا نا اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اور جہاد میں پھر تلوار نہیں بھی اٹھتی تو علم کے میدان میں جو قلم اٹھتے ہیں اس درجے پہ تو الحمد للہ آپ میں سے اکثریت آ ہی چکی ہے کہ اس وقت اللہ کے دین کو عام کرنے کی جو کوششیں ہیں اور جس میں آپ لوگ بھرپور حصہ لے رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کے درجوں کو بلند کرنے کا سبب بنے گی پھر اسی طرح ایک اور روایت جو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی عام دنیا دار لوگوں کو فائدہ دیتی ہے اگر ہم اس کو اچھی طرح سے پیش کر سکیں صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا من حج حاض البیت فلم یرفث ولم یفسق خرج کا قیومن ولدت ام ہو جس شخص نے اس گھر کا حج کیا اور جنسی باتوں میں توجہ نہ دی اور نافرمانی سے اجتناب کیا وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو گیا جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا اللہ اکبر کتنے ہی لوگ ہیں آج جو گناہوں کا گلٹ لے کے دنیا میں جی رہے ہیں بات کریں تو پریشان کیوں دکھتے ہیں کیونکہ گناہ بہت ہو چکے پھر ڈپریشن آتا ہے دل پہ بوجھ ہوتا ہے کبھی کوئی آپ سے کہے نا کہ مجھے لگتا ہے میرے دل پہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے میری بائیں سائڈ بھاری ہو رہی ہے تو عموماً یہ سوچ لیا جاتا ہے نا کہ اچھا کوئی ہارٹ کا اٹیک ہوگا نہیں اس وقت پھر اگر آپ پیارے انداز سے یہ تسلی دلا سکے نا کہ اچھا ایسا ہے چلیں ہم اس کا کچھ علاج سوچتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اس بات میں لانا کہ گناہوں سے گلٹ پیدا ہوتا ہے گناہ انسان کے دل کو بوجھل کر دیتے ہیں اچھا اب گناہ بہت ہے اب کریں کیا کون سا ڈٹرجنٹ ہے جس سے گناہوں کو دھوئیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے حج کرنا انسان کو ایسا کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہوا بچہ معصوم بچہ ذہن میں آتا ہے نا اسی لیے حاجی جب آتے ہیں تو وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اچھا بعض لوگوں نے پھر اس پہ ایک اور بات کر دی جو دور کرنی لازم ہے اور وہ کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ جب کوئی حج کر کے آتا ہے چالیس دن تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے اکتالیسویں دن کیا ہو جائے گا اور شاید لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چالیس دن کے بعد وہ دوبارہ نئی دنیا میں آ چکا ہوگا تو دوبارہ وہیں اسی پرانی دنیا میں آ چکا ہوگا اور وہی کام کرنے لگے گا تو اس کی بھی کوئی صنعت نہیں ہے آپ دیکھیے کوئی چاہے تو حج کرتے ہی اگلے ہی دن گناہ کر لے تو پھر چالیس دن کی شرط کہاں گئی اور جس نے حج کو اس کی اصل روحانیت کے ساتھ کر لیا جس کو حج کے ساتھ اپنی موت کا سفر یاد ہو گیا تو انشاءاللہ چالیس دن تو کیا رہتی زندگی تک وہ گناہوں سے پاک رہے گا اور اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر دے گا ہم ہمیشہ چیزوں کی ظاہر پہ نظر رکھتے ہیں لیکن باطن میں نہیں جانا چاہتے پھر صحیح بخاری اور مسلم کی روایت الحج المبرور جزاؤن الا الجنہ گناہوں کی آلودگی سے پاک اور اچھائیوں سے بھرپور حج کی جزا ہی ہے یعنی کم سے کم بھی اللہ تعالیٰ اس کی کسی کو جزا دے گا تو وہ بہشت دے گا جنت مل جائے گی اور کون ہے جو جنت نہیں لینا چاہتا پھر ایک اور روایت نسائی کی ہے جہاد القبیری ودعیفی ومراتی بوڑھے کمزور اور عورت کا جہاد الحج المبرور حج مبرور ہے یعنی بوڑھے لوگ جہاد میں نہیں جا سکتے کمزور نہیں جا سکتے عورتیں نہیں جاتیں تو پھر ان کا نیم البدل کیا ہے کہ حج کر لیں حج کر کے آپ بغیر کوئی تلوار کا زخم کھائے بغیر کسی تیر کی زد میں آئے اگر اپنا نام اللہ کے راستے کے مجاہدوں میں لکھوا لیں تو اس سے آسان اور کیا ہوگا پھر ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے آپ کی زبان مبارک کی صحیح بخاری کی روایت ہے العمرت العمرتی کفارت الما بینہما والحج المبرور لئی صل جزا الجنہ صحیح بخاری کی روایت ہے ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ درمیانی کوتاہیوں کے لیے کفارہ ہے اور حج مبرور یعنی مقبول حج کی جزا صرف بہشت ہے اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک حج کے بعد دوسرا حج کیا جائے تو بیچ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اچھا جی اب یہ تو تھی رغبت کی باتیں شروع میں آپ نے بھی یاد رکھے رغبتی کی باتیں کرنی ہے اب تھوڑی ڈراوے کی باتیں بھی تاکہ اگر اتنی رغبت کی باتوں کے بعد بھی دل نرم نہیں ہوا تو پھر تھوڑی سی بات سخت بھی ہو سکتی ہے مستند احمد اور ابو یالہ کی روایت ہے ملم تہ بسخو حاجت الظاہرہ او مرد حابسن جو شخص حج نہیں کرتا اور اسے ضروری کام بیماری یا ظالم حکومت کی رکاوٹ بھی نہیں تو پھر وہ چاہے تو یہودی ہو کے مرے یا نصرانی یعنی ایسے شخص کی موت پھر اسلام پہ نہیں ہوتی آپ تو کہتے ہیں ان کو کلمہ نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو اس مسلمانی نہیں رہے اسی طرح ایک اور روایت حضرت علی سے بھی اسی سے ملتی جلتی ہے کہ جس شخص کے پاس بیت اللہ تک جانے کا زیادہ راہ اور سواری ہے اور وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی تو بات یہی ہے کہ جس نے ماننا ہے وہ مان جائے گا اور جو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے ومن کا فرف ان اللہ غنی یون ان العالمین عمران آیت نائنٹی سیون میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج کرنا ہے اور جو اس کے لیے راستے کی استطاعت رکھتا ہے اور انکار کرے یعنی نہ کرے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں ہمیں اپنے گناہ رلاتے ہیں ہم تو اپنی کوتاہیوں کی معافیاں مانگنے جاتے ہیں یہ تو ہم اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں ہم دنیا کے میلوں میں کھوئے ہوئے لوگ اپنے رب کو پانے کے لیے جاتے ہیں اس کو کس کی پرواہ ہے تم نہیں آتے تو نہ آؤ تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ تم نہیں کرتے تو نہ کرو اللہ کے تو فرشتے بہت ہیں جو اس کے گھروں کے طواف کر رہے ہیں ہم نہ کریں گے تو اس کو کیا فرق پڑے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا ہے کہ شہروں میں اپنے آدمی بھیجوں کہ وہ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس وسط ہے مگر انہوں نے حج نہیں کیا تاکہ ان پر جزیہ لاگو کر دیں اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں مسلمان نہیں سنن بہکی کی اور سنن سعید بن منصور کی یہ روایت ہے یعنی حضرت عمر کا غصہ دیکھیے ایسے لوگوں پہ کہتے ہیں کہ جزیہ لاگو کروں آپ کو پتہ ہے کہ جزیہ نان مسلمس کے ساتھ ہوتا ہے جو کسی مسلمان ملک میں رہتے ہیں یعنی یہ ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے تو بہرحال یہ تھوڑی سی باتیں تھیں اس معاملے کی اب دیکھیں گے کہ حج اور عمرے کے اندر یعنی حج کو اسپیشلی ہم دیکھ رہے ہیں اسی کے اندر عمرہ خود بخود آ جاتا ہے رکن کتنے ہیں رکن کیا چیز ہوتی ہے کسی عبادت کا رکن کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ پورا نہ کیا جائے تو حج نہیں ہوتا بہت سارے لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں اچھا پھر میرا حج نہیں ہوا اچھا اب میں کیا دم دوں اچھا یہ ہوا تو وہ ہوا تو ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم ان چیزوں کی ایک الگ لسٹ بنا لیں کہ جن کے نہ ہونے کے بغیر حج نہیں ہوتا اور ان کو الگ کر دیں جو مستحب بات میں سے ہیں پسندیدہ ہیں ہونا چاہیے اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں ہوتا تو حج ہو جاتا ہے حج کے چار رکن ہیں احرام یعنی وہ خاص ایک حالت جس میں انسان پہ کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں پھر طواف جو خانہ کعبہ کے گرد سات چکر لگائے جاتے ہیں خاص نیت کے ساتھ پھر صفا اور مروا کی سائی دو پہاڑیوں کے بیچ میں انسان چکر لگاتا ہے اور چوتھی چیز ہے وقوف عرفہ یعنی نو ذی الحج کو میدان عرفہ میں پہنچنا یہ ہیں وہ چار چیزیں جن میں سے کسی ایک کے چھٹنے سے بھی حج باطل ہو جائے گا بس باقی جتنی چیزیں آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں پڑھیں گے یا آپ کو طریقے میں بتائی جائیں گی تو وہ الگ ہیں اگر ان میں سے کچھ چھٹتا ہے تو حج باطل نہیں ہوتا عمرے کے رکن تین ہیں پہلے تین یعنی چوتھا نہیں ہے بس احرام طواف اور صفا مروا کی سعی ان کے بغیر پھر عمرہ پورا نہیں ہوتا اور آف کورس نیت تو ہے ہی دل میں جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس کے نیت دل میں جب کی جاتی ہے تو ہر عمل کے ساتھ ہی نیت کا تعلق ہے نا تلبیہ پکارنا ہی اصل میں اس کی نیت بن جاتی ہے احرام پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی جو ہمارے ہاں تھوڑی سی مس کانسیپشنز ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اور وہ کیا ہے کہ جب انسان احرام کی حالت میں آتا ہے تو پھر کیا چیزیں اس کا پر آ جاتی ہیں کہ وہ ان میں سے کوئی کام نہیں کر پاتا تو احرام اصل میں کسی لباس کا نام نہیں ایک حالت کا نام ہے کہ جس میں انسان ایک خاص لباس پہنتا ہے کہ پہلی واجب چیز جو احرام کی حالت میں ہوگی میکات سے احرام باندھنا ہوتا ہے پہلی لازم چیز کیا ہے کہ میکات سے جب گزرے انسان تو اس وقت وہ احرام کی حالت میں ہو اس کی نیت میں ہو میکات کیا ہوتا ہے ایک خاص جگہ ہے ہر ملک میں سے آنے کی کہ جہاں سے پھر حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہیں اور وہ مختلف طرف سے آنے والوں کے لیے مختلف ہیں صحیح بخاری کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالخلیفہ شام والوں کے لیے حجفہ اور اہل نجد کے لیے قرن المنازل اور یمن والوں کے لیے یلم لم اور ان کے اور حج کے اور عمرے کی نیت سے دوسرے مقامات سے آنے والوں کے میقات مقرر کیے ہیں جو ان کی حدود کے اندر رہتے ہیں وہ اپنے گھر سے احرام باندھیں گے حتیٰ کہ مکہ والے مکہ سے ہی احرام باندھیں گے ٹھیک ہے تو ہم لوگ جب پاکستان سے لوگ آتے ہیں تو وہ پھر یہ یلم لم والا یوز کرتے ہیں جو اہل یمن کا میک آتا ہے وہی پاکستان والوں کا ہے اور جب ہم لوگ ادھر سے جاتے ہیں جیسے نارتھ سائڈ سے تو ذوالخلیفہ والا جو مدینہ کا ہے اسی کی طرف سے گزرتے ہیں تو بہرحال وہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جہاز میں اس وقت سے پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں اگر سہولت کی خاطر آپ گھر سے پہلے سے ہی احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ جہاز میں عموماً اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ سب لوگ وہاں رکیں تو دوسری بات یہ ہے کہ سلے ہوئے جو کپڑے ہیں وہ نہیں پہنے جا سکتے یعنی حالت احرام کی دوسری شرط کیا ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے کوئی پگڑی نہیں مرد سر کو نہیں ڈھام سکتا موزے اور جرابے بھی نہیں پہن سکتا صحیح بخاری کی روایت ہے آپ نے فرمایا لا یلبس المحرم الصوب محرم یعنی احرام کی حالت والا کپڑا یعنی قمیض پگڑی شلوار ٹوپی اور موزے نہ پہنے اللہ یہ کہ جوتے نہ ہوں تو موزے ٹخنے کے نیچے سے کاٹ کر پہن لے یہاں ہمارے ہاں ایک اور بات ہے وہ کہہ ہے کہ جوتا بھی ایسا پہننا ہے جو کینچی چپل کی طرح ہوتا ہے جس میں انگلیاں الگ ہو جائیں یہ لازم نہیں ہے سہولت کے لیے کوئی پہنتا ہے ایسی جوتی تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ ایک خیال دل میں لانا کہ انگلیاں آپس میں مل جائیں گی تو یہ بھی پھر انہی بدعت میں سے جو عموماً ہم لوگ ایسے معاملات میں کرتے ہیں پھر اسی طرح زعفران ایک خوشبو ہوتی ہے زرد رنگ ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں لگا سکتے عورت نقاب نہ اوڑھے اور دستانے استعمال نہ کرے کیونکہ اس کی ممانعت ہے یہاں ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو کچھ بہنوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہی آتا ہے اس کے بارے میں میں تھوڑی سی بات کر دوں گی کہ عورت کے احرام کی کیا سچویشن ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ عورت کا حرام اس کے اپنے کپڑے ہی ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی سفید رنگ کا لباس بنایا جائے اور لیس والا اور چکن کا کڑا ہوا کوئی بھی جو چیز آپ پہنتے ہیں بس آپ اسی میں جب آپ نکات کے پاس پہنچے تو نیت کر سکتے ہیں کہ آپ احرام کی کنڈیشن میں تاکہ وہ پابندیاں آپ پہ لگ جائیں گی جو کہ آپ کو پوری کرنی ہوں گی پھر دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ بال چونکہ ٹوٹنا منع ہے تو اس کے لیے اگر کوئی اپنے سر پہ کوئی ایسا اسکارف یا ایک ایسا کاٹن کا کوئی کپڑا پیچھے باندھ لیتے ہیں اپنے اوپر ریگولر دوپٹے کے اوپر تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے ایسا کر سکتے ہیں لیکن رہ گئی بات یہ کہ عورت نکاب اوڑے کہ نہ اوڑھے اور دستانے دستانے تو نہیں پہنے گی کیونکہ وہ ایک سلے ہوئے ہوتے ہیں باقی رہ گئی بات نکاب نہ اوڑھنے کی ویسے تو آج کے دور میں یہ مسئلہ بہت تھوڑے ہی لوگوں کو پیش آتا ہے کیونکہ حرام سے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا ہوا کہ ہم اس میں بھی نہیں پہن سکتے یعنی کچھ لوگوں کو تو شبہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتے اور بہت ساروں کو یہ ہے کہ عام زندگی میں بھی نہیں پہننا چاہیے ایسے ہی کھلا پھرنا ٹھیک ہے تو بہرحال تھوڑے سے بات ہو یا زیادہ کی ہو حکم تو حکم ہی ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ سلی ہوئی نکاب جس کو ایک بالکل ٹپیکل طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جس میں پوری آئس کی جگہ بنی ہوتی ہے پیچھے وہ ہے اس سے اجتناب کیا جا سکے تو کر لے انسان لیکن چہرہ چھپایا جائے گا اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایتی آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جب احرام کی حالت میں یہ سفر میں تھی فرماتی ہیں کہ جب ہمارے پاس سے قافلے گزرتے تو ہم اپنے چہرے پہ نکاب ڈال لیتے اور جب گزر جاتے تو پھر ہم کھول دیتے تو اس اشکال کو کیسے دور کریں اس میں بہت ہی سمپل سی بات یہ ہے کہ نکاب احرام کے لباس کا حصہ نہیں دیکھیے اگر یہ حصہ بن چکا ہوتا تو لازم ہو جاتا پھر ہر ایک کو جب احرام باندھنا ہوتا تو ساتھ نکاب بھی پہننا لازم ہوتا اس لیے یہ اس کا حصہ نہیں بنایا گیا لیکن عورت کو چہرے کو چھپانا تو لازم ہے نا اب دیکھیے کہ ایک مرد جو ساری زندگی ایک عورت کو بس اس کے دوست کی بیوی ہے اور وہ نکاب کرتی ہے اب اس کو نہیں اس نے دیکھا ہوا ٹھیک ہے اب وہ دونوں دوست اور ان کی فیملیز مل کے عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیے کہ وہاں وہی دوست کی بیوی جو ساری عمر سے اس کے سامنے نہیں آئی تو وہ اس کو کھلا چہرے سے دیکھے گا نا کیا یہ بات سینسیبل لگتی ہے میں نے لوگوں کو ایسی باتیں کرتے دیکھا ہے جو اس چیزوں کو مذاق میں لیتے ہیں کہ فلاں عالمہ کو اگر دیکھنا یعنی کچھ لوگ ہیں جو اس چیز کا فتویٰ دیتے ہیں نا کہ چہرہ کھلا رکھنا چاہیے لیکن اس کے باوجود عملی زندگی میں وہ نکاب کرتے ہیں الحمد للہ تو میں نے لوگوں کو اس طرح کا مذاق کرتے ہوئے خود سنا ہے کہ اچھا وہ فلاں عالمہ چلو ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں کہ حج یا عمرے پہ چلتے ہیں جہاں وہ بھی آئی ہوں تو وہاں ان کو دیکھ لیں گے یہ مذاق کی نوبت کہاں آتی ہے جب ہم دین کی حکم کی اصل پہ نہیں جاتے اصل کیا ہے پہلے اگر آپ دیکھیں وہ دین جو اسلام جو ہمیں حج کے دوران شوہر اور بیوی کے تعلق میں فرماتا کہ فلاں رفس رفس نہیں کرنا کوئی ایسی جذباتی بات نہیں کرنی کہ جس سے انسان کے دل میں ایسے جذبات ابھریں اب ایک وہ دور تھا کہ جس دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر کے آ رہی تھی اور واقعی دور دور تک وہاں کوئی انسان نہیں بستا ہوگا لوگ اونٹوں پہ آتے تھے گھوڑوں پہ آتے تھے ایک آج کا دور ہے کہ وہاں ہم جب راستوں میں بھی ہوتے ہیں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں بسیں بھری ہوئی ہیں تو کیا پھر ایسے وقت میں چہرے کھلے رہیں گے کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس سنت پہ عمل نہیں ہوگا کہ جب پاس سے کوئی گزرتا تو ہم چہرے پہ نکاب ڈال دیتے پھر حرم میں دیکھیے کتنا ازدحام ہوتا ہے تو اس ناطے سے بھی پریکٹیکل صورت بتاتی ہوں بہت ساری ڈیٹیلس میں جائے بغیر جیسے عام طور پہ آپ دیکھیے کہ سر پہ جو لینے کا دوپٹہ ہوتا ہے یا چادر جو بھی خواتین لیتی ہیں اس کو ہی تھوڑا سا جھکا لیں جیسے پہلے دور میں آپ نے دیکھا کہ ایک اسپیشلی نکاح بھی ہوتی تھی دو کپڑے کے ٹکڑے ہوتے تھے اس کو باندھا جاتا تھا اور وہ پھر پورے منہ پہ آ جاتا ہے یعنی اس میں آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہوتی تھی سب سے ایزی وے یہی رہتا ہے ابھی بھی یعنی اگر کوئی نکاب کرتی ہیں تو وہ پرانے دور کی طرح کا اس طرح کا دوپٹہ استعمال کر لیں کہ جس کے اوپر سے دو نکاب لگے ہوں دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنی چادر جو ڈھیلی ڈھالی بڑی چادریں ہوتی ہیں اگر آپ اپنے گاؤن کے اوپر وہ چادر لے لیں بکل مارنے کی صورت میں اور اس کو تھوڑا لٹکا لیں جہاں میں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ بس میں بیٹھے ہیں یا گاڑی میں یا جہاز میں ہیں کوئی کسی کی آپ پہ نظر نہیں پڑتی تو وہ سیدھا رکھ لیں یعنی تھوڑا لوز رکھ لیں ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان خود دیکھ سکتا ہے لوگوں کو لیکن دوسرے اس کو نہیں دیکھ سکتے اور جو لوگ کرتے ہیں پریکٹیکلی ان کو اس چیز کا تجربہ ہے جیسے اب جہاز میں ہوتے ہیں ہم لوگ تو کھانا سرو کیا جاتا ہے تو اب کیا کیا جائے اب آپ بیٹھے ہیں آپ کے شوہر ساتھ بیٹھے ہیں اور باقی لوگ ہیں تو عموماً کیا کیا جاتا ہے میں تو یہی کرتی ہوں کہ اپنا اوپر سامنے منہ کا نکاب اتار کے لیکن جو نیچے بڑا دوپٹہ ہوتا ہے اس کو اس طرح سے کھول کے سروں سے جیسے اپنے منہ کے دونوں سائڈوں سے تھوڑا تین تین چار چار انچ بڑھا کے سامنے کر لیا کہ میرے سامنے تو ذرا سیٹ ہوتی ہے اور دونوں سائڈوں سے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میں اس کو تھوڑا بڑھا لیتی ہوں تو اس طریقے کی پھر اجازت ہے اور ایسا ہی کرنا پڑے گا ورنہ تو آپ دیکھیے کہ اصل حکم ہی بدل گیا تیسری چیز جو احرام کی حالت میں وہ ہے کہ تلبیہ پکارنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد دون لک ان الحمد مت لک والملک لا شریک لک اے اللہ حاضر ہوں اے اللہ حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں تیرے پاس حاضر ہوں بے شک تعریف نعمت اور ملک تیرا ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں یہ ہیں وہ الفاظ جو میکات سے ہی کہنا شروع کر دینا چاہیے بار بار اونچی آواز سے کہیں اور بہتر تو یہ ہے کہ سواری سے اترتے اور چڑھتے وقت بھی کہا جائے نماز کی اقامت اور نماز سے فارغ ہوتے وقت بھی کہنا اور ساتھی آپس میں ملیں تو بھی کہیں خواتین بھی یہ الفاظ کہیں گی لیکن تھوڑی آواز میں کم کہ جس سے وہ خود سن سکیں لیکن مرد جو ہیں وہ زیادہ بلند آواز سے کریں گے یہ صرف تین چیزیں ہیں جو بڑی بڑی جو احرام کے اندر لازم ہیں